بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزد وہ ہیں جو بہرے گنگے ہیں جن کو عقل نہ ہو